ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے اور آپ ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے منافقین کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے آیت 146 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انجام بد سے ان لوگوں کو مستثنا قرار دیا ہے جنہوں نے نفاق سے توبہ کر کے عمل صالح کی راہ اختیار کر لی کافروں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیا اور اپنے دین میں اللہ کے لیے مخلص ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخرت میں مومنوں کے ساتھ جنت میں قیام پذیر ہوں گے حاکم نے مستدرک میں بحقین شعب الایمان میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا